اسی کا ہے جو کچھ اسمام میں ہے اور جو کچھ زمے میں ہے اور وہی بلند و عظمت والا ہے